دوسری صنعت انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا کوے کے ٹھونگے سے درندے کی طرح بازو بچھانے سے اور اس سے کہ آدمی نماز کے لیے یوں جگہ مقرر کر لے جیسے اونٹ کرتا ہے نماز میں اپنے کھڑے ہونے کی جگہ مقرر کر لے جیسے اونٹ مقرر کرتا ہے حدیث نمبر انیس سو بیس مسنط احمد